بسم الله الرحمن الرحيم حمد وصلاة وسلام أما بعد سامعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله اس وقت کا موضوع ہے مسئلہ تشبہ اور صاحبزادے کی خپتیاں تناقض اور حضرت کبیر کی مخالفت گویا یا اس موضوع کے دو حصے بن گئے ایک مسئلہ تشبو کی تاخیر دوسرا صاحبزادے کی خبتیاں یعنی چبڑیاں تناقض اپنے آپ کا کلام اپنے ہاتھوں سے توڑ کر بیٹھ جانا ناقابت غزلہ حاقہ اور حضرت کبیر کی مخالفت اب سب سے پہلے میں مسئلہ تشبوں کی تحقیق پیش کروں گا اس میں اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ کے کلام کا خلاصہ نکال کر ایک فتوے سے پیش کروں گا جس میں میں سمجھتا ہوں کہ پائند لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اسی فتوے کو سامنے رکھ کر سہزادہ پڑھتا رہا بیان کرتا رہا لیکن بے چارہ خبتیاں مارتا رہا اس سے وہ اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا اردو جو ہے اس کا بھی صحیح مطلب بیان نہیں ہو سکتا تو میں اعلیٰ حضرت کا خلاصہ مطلب چوبیس جلد سے رضا فاؤنڈیشن والے چھاپے کی پیش کروں گا پھر دوسرے مرحلے میں ناچیز اپنی تاخیر پیش کرے گا تیسرے مرحلے میں صاحبزادے کی جھاڑ پھونک اس کا نام لینا اس کے کلام کا رد کرنا علم والے کے لیے کوئی ضرورت نہیں رکھتا لیکن وہ چکر باز جو خدا پاک جل شان سے منہ پھیر کے مخلوق کے دھندے اور چکر میں پڑا ہوا ہے تاکہ ان کو چکر اور دھوکھے بازیوں سے اپنا بنا لوں اور اپنی دنیا کمانے کا کام کروں صرف ایسے بیچارے بھولے اور کم علم اور عوام بے علم لوگوں کو بچانے کی نیت سے ضرورت محسوس کر رہا ہوں اس وجہ سے کر میرے دوستو مسئلہ تشبو فقی مسائل جو مشکل ہیں معدلات ہوتے ہیں ان میں سے یہ کہیں اعلی حضرت امام علیہ سنت کی تحقیق کا خلاصہ سنیے آپ نے سب سے پہلے تشبہ کی حقیقت بیان فرمائی کہ یہ کیا چیز ہے اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے آپ نے تشبوں کی دو قسمیں بنائی ایک تشب التظامی ایک لزوم تشب و التظامی کی تعریف کرتے ہوئے ہمارا مطلب بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں التظامی یہ کہ یہ شخص یعنی کوئی شخص کسی قوم کے طرز و وضع خاص کو طرز و وضع خاص کو اسی قصد سے اختیار کرے کہ ان کی اسی صورت بنائے ان سے مشابہت حاصل کرے آپ فرماتے ہیں حقیقتاً تشبو اسی کا نام ہے یعنی جب کوئی بندہ کسی قوم کی طرز وضع خاص یعنی ان کا طریقہ خاص اس نیت اور ارادے کے ساتھ اختیار کرے کسی قوم کے طریقہ خاص کو خاص کو طرز خاص کو یعنی جو ان کے ساتھ خاص ہے اس نیت اور ارادے سے اختیار کرے تاکہ میں ان جیسی صورت بنا لوں ان سے مشابات حاصل کر لوں میں بھی لوگوں کو ان جیسا نظر آؤں آپ فرماتے ہیں یہ التظامی تشبہ ہے اور یہی حقیقت میں تشبہ ہے آپ بھی سمجھتے ہیں جب ایک شخص پورے زور شور سے ارادہ کر کے کسی قوم کی شکل صورت وضع تل اختیار کرنا چاہتا ہے تاکہ ان جیسا شمار ہو چاہے دین میں چاہے دنیا میں ایسا شخص جو ہے وہ حقیقت خود اپنے اوپر تشبو لازم کر رہا ہے تشبو کو ہاتھوں سے پکڑ رہا ہے یہ تشبو حقیقی یہی ہے اعلی حضرت فرما رہے لزومی کا معنی پھر بیان کرتے ہیں کہ تشب و لزومی کیا چیز ہے تو فرماتے ہیں بندے کا ارادہ ان سے مشابہت کرنے کا نہ ہو مگر وہ وضع اور طرز اور طریقہ اس قوم کی پہچان ہو شہر ہو اس رنگ میں جب کسی کو لوگ دیکھیں تو فوراً سمجھے یہ فلاں قوم کا بندہ ہے تو اگر چھ اس صورت میں ارادے اور قصد مشابہت کے نہ ہونے کی وجہ سے حقیقت تشبو نہیں لیکن تشبو صورت بن جاتا ہے اس کو کہتے ہیں تشبو لزوم یا لازم تو اب آپ کے سامنے ایک تشب و حقیقی ایک تشب و سوری سورت اس کی دو قسم یہ دو قسمیں آ گئی ان کی حقیقت سمجھ آ گئی اور موٹا سا فرق دونوں میں کہاں ہوا خاص طور ارادے اگر وہ ہونے کا خاص طور ارادہ ہے تو التظامی ہے اگر بس تو ارادہ نہیں ہے مشابہ ہونے کا تو لزومی ہے پہلا حقیقی ہے دوسرا سوری ہے زہری ہے پھر حضرت فرماتے ہیں کہ جو تشب و التظامی ہے اس کے اندر جب قصد اور ارادے کا ہونا ضروری ہے تو فرمایا وہ قصد اور ارادہ اس کی تین صورتیں بنیں گی ایک صورت پہلی بیان فرمائی کہ جس قوم کی مزہ اور سرد کو اختیار کر رہا ہے ارادے کے ساتھ اس قوم کو محبوب اور پسندیدہ سمجھتا ہوں ان کو اچھا سمجھتا ہوں اس وجہ سے ان کے طریقے وضع اور طرز کو اختیار کریں ارادے کے ساتھ یہاں فرماتے ہیں دیکھیں گے وہ اگلی قوم بد مذہب لوگ ہیں یا سرے سے کافر اکبر اگر بد مذہب لوگ ہیں تو پھر ان کے ساتھ تشبہ مشابہت بدات ہو جائے جس طرح کہ وہ خود بداتی ہیں جن کے ساتھ مشابت کی جا رہی ہے مشابت کرنے والا بھی بدھاتی ہو اور فرماتے ہیں اگر وہ لوگ جن کے مشابت کا ارادہ کیا جا رہا ہے اگر وہ ہوں کفار معاذ اللہ تو اعلی حضرت فرماتے ہیں پھر یہ مشابہت کا ارادہ اور قصد اس قوم کو جب محبوب اور پسندیدہ سمجھ کر کیا جائے گا تو کفر بن جائے گا کیا بن جائے گا کفر بن جائے گا یہ بھی آپ کو بات سمجھ آ گئی اب دوسری صورت فرماتے ہیں کہ جو مشابت کرنے والا مسلمان ہے کسی قوم سے کسی دوسری قوم سے اس کے اس کی کوئی غرض ہے وہ غرض شریعت میں اس کی کوئی حیثیت ہے جائز غرض ہے غرض مقبول ہے اس کی ضرورت سے وہ ان کی مشابت کر رہا ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہاں دیکھنا پڑے گا کہ وہ وضع وہ طریقہ وہ طرز قوم کا اس کی قباہت کتنا ہے اور اس شخص کی غرض کی ضرورت کتنا ہے یہ ضرورت اور اس ان کے وضع کی قباحت دونوں کا موازنہ کریں گے اگر غالب رہے اس کی ضرورت جو شرح میں ضرورت بنتی ہے تو پھر یہ تشبو کوئی حرام نہیں ہوگا جائز ہوگا بلکہ ہو سکتا بعض اوقات ضروری ہو یہاں مثال دیتے ہیں صحابہ کرام حضرت مثال دے رہے ہیں صحابہ کرام بعض فتوحات میں رومیوں کا لباس پہن کر بھیس بدل کر کام فرمایا اس ذریعے سے کفار اشرار کی بھاری جماعتوں پر بے دلہ غلبہ پایا یعنی رومیوں والا لباس پہن لیا بعض صحابہ کرام نے جنگ کے دوران تاکہ وہ سمجھے یہ ہمارے لوگ ہیں یہ گھس گئے اور گھس کر ان کی تباہی کر دی دوسری مثال دی صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالی عنہ ہو جو ہیں ان کے دور کی فرماتے ہیں تمام یورپ کے تمام کفار اکٹھے ہو کر انہوں نے شورش کی حملہ کر دیا جمع ہو کر حملہ کرنے والے تھے کس پر صلاح الدین رضی اللہ تعالیٰ پاس آپ نے دو عالموں کو پادریوں کی مزہ بنا کر ان کی طرف بھیج دیا انہوں نے جا کر پادریوں کی شکل میں جا کر او بھائیو یورپ کے لوگوں کو آپس میں لڑا دیا اس طرح وہ کتے آپس میں کاٹنے لگے ایک دوسرے کو اور صلاح الدین ایوبی کے مسلمان بچ گئے اعلی حضرت خلاصت الفتاوا کے حوالے سے لکھتے ہیں لو زنار اعلی وسط ہی وہ داخلہ دار ہر تخلیص وہ لا اگر کوئی شخص جنیب باندھتا ہے یہاں جو پٹی باندھتے ہیں کافر لوگ اور دار میں داخل ہو جاتا ہے تاکہ جا کر ان کی وضع اور حالت میں رہ کر وہاں کے مسلمان قیدیوں کو چھڑا کر لے آئے انہوں نے قیدی پکڑ رکھے تھے مسلمانوں کے تو کافر نہیں ہو اور اگر ولو داخلہ لے اجلی تجارت ہے توجہ رکھنا تھا اگر مسلمان کافروں جیسی مزہ بنا کر کافروں کے ملک میں چلا گیا تجارت کے لیے کس کے لیے تجارت کے لیے پیسہ کمانے کے لیے تو یکفر کافروں جائے رہ کر راہل قاضل امام ابو جعفر استروشنی یہ اعلی حضرت لکھ رہے خلاصہ الفتابہ کے حوالے کا اقتباس پھر ملتقط کے حوالے سے لکھا و غل اور لابس قلن سوت المجوس جب یکفو الا اذا فعل قدیعتا فی الحرب کافروں کا لباس پہن لیتا ہے اون والا غل پہن لیتا ہے توق مجوسیوں کی ٹوپی پہن لیتا ہے مذاق کے ساتھ یا حقیقت کے ساتھ تو کافر نہیں ہوگا نہ کافر ہو جائے گا ہاں اگر جنگ میں دھوکھا دینے کے لیے کافروں کے ساتھ ایسا کرتا ہے تو پھر ٹھیک ہے پھر کافر نہیں ہو اسی طرح مینا روز یعنی شرفیق اکبر ملا علی قاری کے حوالے سے لکھ رہے ہیں اب تیسری صورت بتاتے ہیں ہیں تیسری صورت یہ ہے یعنی تشب و میں جو قصد ہوتا ہے ارادہ ہوتا ہے اس کی تیسری صورت یہ ہے کہ انہیں اچھا بھی نہیں جانتا کوئی ضرورت شرعی بھی نہیں ہے محض کسی دنیاوی فائدے کے لیے یا مذاق کے طور پر استحزا کے طور پر جیسے فلمی لوگ پہنتے ہیں ڈرامائی کرنے کے لیے ڈرامہ کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر اس طرح مزہ اختیار کرتا ہے کوئی دنیاوی فائدہ ہے و استحضاء ہے تو پھر بھی حرام اور ممنوع یہ اعلی حضرت نے یہاں لکھا اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ تشبو وہاں ہوگا جہاں پر خاص شعار ہو اگلوں کا غیر لوگ وہ کام نہ کرتے ہو وہی کام قوم کرتی ہو بس تو اب تشب ہوگا اگر یہ بات نہ ہو اور بھی کرتے ہوں تو ایسے صورت میں کباہت نہیں رہے گی ہاں اگر کام فی ذات ہی مضموم ہے تو وہ اپنی مذمت کی وجہ سے اپنی مذمت کی وجہ سے مضموم رہے گا یہ ہے اعلی حضرت عظیم البرکت کے بیان کی تلخیص جو میں نے اپنے الفاظ میں آپ کو سمجھا دی آخر میں خلاصہ نکالتے ہیں خود تو یوں کہتے ہیں اس تحقیق سے روشن ہو گیا کہ تشبہ وہی ممنوع مکرو ہے جس میں فائل کی نیت تشبوں کی ہو یا وہ شے ان بد مضمو کا شعار خاص یا پھر اب سے شرن کوئی حرج رکھتی ہو بغیر ان صورتوں کے ہرگز کوئی وجہ ممانت نہیں یہ خلاصہ آپ نے نکالا اعلیٰ اب میں آتا ہوں میرے دوستوں اپنی تحقیق کی طرف ناچیز کو جو خدا کی طرف سے سمجھ آیا ہے اپنے بزرگوں کی صحبت میں سمجھ آیا وہ سب میں تھوڑا سا اتنا ایک نظر اراد وارد کروں گا اعلی حضرت کے کلام پر سب سے پہلے پہلی جو صورت بتائی کہ قوم کو محبوب مرضی جان کر ان سے مشابت کرنا ان کو پسند کرتے ہیں اور مثال میں فرمایا اتفاق مشائے خنا غم سلجون اور بسائر کی بات پیش کی اتفاق مشائے خنا ان مر امر الكفار حسن فقد كفر حتى قالوا في رجل قال ترك الكلام عند اكل الطعام حسن من المجوس او ترك المضاجعه عنده ہر حسن فوقا کہ ہمارے مشائق نے اتفاق کہ اگر کوئی شخص کافروں کے کام کو اچھا سمجھتا ہے تو کافر ہو جائے گا یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ مجوس لوگ کھانا کھاتے وقت خاموشی کرتے ہیں بولتے نہیں ہیں چپ سے کھانا کھاتے ہیں تو اگر کسی نے ان کے اس عمل کو اچھا سمجھا تو کافر ہو جائے گا اسی طرح جب عورت کو حید آتا ہے ماہواری آتی ہے اس وقت یہ مجوس جو ہے عورت کے ساتھ سونا گوارا نہیں کرتے الگ سوتے ہیں تو جس نے ان کے اس عمل کو بھی اچھا سمجھا وہ کافر ہو جائے گا اب یہاں پر اشکال و اعتراض یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جو مسلح اوپر بنایا وہ ہے قوم کو محبوب و مرضی سمجھنا جب وہ آگے اس کا شاہد پیش کیا دری پیش کی جو مثال پیش کی تو وہ ہے وہ قوم کے متعلق نہیں ہے وہ فیل کے متعلق ہے قوم کے فیل کے متعلق ہے عمل کے متعلق ہے کہ ان کا اکیلا سونا حیض کی حالت ماہواری میں الگ سونا اور کھانے کھاتے وقت نہ بولنا چپ رہنا یہ اب یہ دونوں عمل ہیں یہ قوم نہیں ہے قوم مجوس ہے یہاں قوم مجوس کو فکا نے نہیں محبوب مرضی قرار نہیں دیا ان کے عمل کو کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے اچھا کہہ دیا تو کافر ہو جائے گا یہ اشکال یہ سہزادہ ٹانگے اوپر اور سرنی سے کر کے اس اشکال کا مجھے جواب دے دیں میرے دوستوں اب میں بندہ ناشیز آپ کو اس مسئلے کی اب سے ہی ان شاء اللہ شاء اللہ الرحمان بہم اللہ تعالی ایسی تحقیق سناتا ہوں کہ بما لا مزید ہے ہاں، اس سے زیادہ آپ پھر کہیں نہیں پائیں گے اس کے برابر کی نہیں پائیں گے میرے دوستو تشبو کی حقیقت تشب الفظام الزومی لزومی جو اعلی حضرت وضاحت کی بعض نظروں کے ساتھ وہ بالکل ٹھیک ہے لیکن کئی چیزیں جن کو آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے اس مقام پر ظاہر کرنا ضروری ہے اور وہ اعلی حضرت کے کلام میں واضح نہیں ہوتے وہ کرنا ضروری ہے وہ کیا ہے یہاں پر پہلے یہ سمجھے ادھر دیکھیں ایک ہے وہ بات وہ کام جس میں مشابہت کی جائے ایک ہے وہ لوگ جن کے ساتھ مشابہت کی جائے یہ دو چیزیں میں رکھنا ایک کیا ہے وہ کام اور بات جس میں مشابت کی جائے ایک ہے وہ لوگ جن کے ساتھ مشابت کی جائے یہ دو الگ چیزیں ہیں اب میں وضاحت کروں گا جس میں بتاؤں گا جن باتوں میں مشابت کی جاتی ہے وہ کتنا بنتی ہیں ایک ہوتے ہیں مذہبی شعائر مذہبی خاص خصوصیات اور خاص علامتیں مثلاً بتوں کے سامنے ریز ہونا ہندوؤں کا کام ماتھے پہ کلک لگانا ان کے مذہبی پہچان عیسائیوں کا اپنا خاص طریقے سے عبادت کرنا یا سلیب لٹکانا سکھوں کا اپنے گردوارے میں خاص طریقے سے چل عبادت کرنا گرنتھ کو ماننا یہ ان کے مذہبی شاعر ہیں ان چیل کو ماننا یہ عیسائیوں کا مذہبی شعار ہے اللہ حاضل قیاس ہر قوم کا اپنا اپنا مذہبی شعار پہچان ہوتی ہے پانچ وقتی نماز ہم ہم, مسلمانوں کا شعار ہے اذان ہم مسلمانوں کا شعار ہے یہ مذہبی شعار ہے ہمارے قرآن ہمارا مذہبی شعار ہے بخاری مسلم مبارکہ ہمارے مذہبی شعار ہیں حج ہے حج کعبہ ہمارا مذہبی شعار ہے کابت اللہ ہمارا مذہبی شعار ہے اس کی تعظیم مذہبی شاعر ہوتے دوسرا یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے جس کی طرف نہ اعلی حضرت نے توجہ کی اور نہ کسی اور نے کی لیکن میں آپ کو ثابت کروں گا کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں ہو سکتا اگر توجہ کرائی جاتی ان بزرگوں کو تو وہ کہتے بالکل ٹھیک ہے یہ تو صحیح کر رہا ہوں یہ ہے ملی لفظ میرے یاد رکھنا ملی یا تہذیبی یا عادی شاعر کفریہ شعائر محرمہ شعائر مکروہ اب یہاں پر میں نے لفظ استعمال کیا ملی تہذیبی آدی ملت ملت کی طرف نسبت ملت کی نسبت ملی تہذیبی اب یہ ملت کا لفظ یا تہذیب کا بول رہے ہیں اوپر مذہب کا بول رہے ہیں علت اور تحریر رکھ لو دونوں کو اکٹھے ان کے مقابلے میں مذہب تو مذہب اور ملت یا مذہب اور تحریر یہ کیا چیز ہے ان میں کیا فرق ہے میرے بھائیوں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں آج پھر تازہ کر دیتا ہوں کل بتایا تھا مرزا مرزائی جہلمی مرزائی جہلمی کے رد میں یہ بیان کیا ہے نظام سیاست نظام معیشت نظام معاشرت نظام تعلیم مخصوص نظریات کے ساتھ یعنی نظریات نظریائے استحسان کے ساتھ کیا کہہ رہا ہوں یعنی صحیح سمجھتا ہوں نظام سیاست نظام معیشت نظام معاشرت نظام تعلیم ساتھ ان سب کو صحیح حسن اچھا اعلی عمدہ سمجھنا یہ پانچ چیزوں کا مجموعہ تعزیب بنتا کیا کہہ رہا ہوں تہذیب بنتی ہے اس تہذیب کو بعض اوقات ملت کہا جاتا ہے تہذیب کو بعض اوقات دین بھی کہہ لیا جاتا ہے کیونکہ دین کے مختلف معنی ہیں لفظ دین کے وہ خاموش کہاں سے اٹھا لے ہوا دیکھ دکھا جلدی کا یہ دیکھو میرے بھائیو دین کا معنی ایک عادت ہے ایک سیرت ہے یہ کاموس بڑی جو کاموس ہے امام فیروز آبادی رضی اللہ تعالی کے اندر عادت اور سیرت بھی دین کا نام لکھا ہوا ہے اس لحاظ سے تہذیب کو دین بھی کہہ لیتے ہیں ادھر دیکھو حدیث مبارک میں آتا ہے توجہ ذرا فرو ملت واحدہ حضور نے کیا فرمایا کفر ایک ملت یہاں ملت بامانا دین کرتے ہو تو کفر یہودیوں کا الگ دین ہے یہودیوں کا الگ دین ہے عیسائیوں کا الگ دین ہے ہندوؤں کا الگ دین ہے سکھوں کا الگ دین ہے مجوسیوں کا الگ دین ہے تو حضور فرما رہے ہیں کفر ایک ہی دین ہے یہاں پر روح المعانی شریف میں فرمایا وقت توتلا کو الباطل کل کوفرو ملتوں واحدہ کہ کبھی لفظ ملت بول کر باطل بھی مراد لیا جاتا ہے تو مانا بنا کفر ایک ملت ہے یعنی کوفر ایک باطل ہے یعنی باطل ہونے میں کوفر سارا ایک ہے چاہے کسی بھی شکل میں ہو اب یہاں پر ملت دین کے معنی میں نہیں باطل کے معنی میں آ رہا ہے قرآن پاک میں آتا ہے لن انکل یہود یہود نسارا آپ سے محبوب راضی ہرگز نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت کی اتباع یہاں پر اعتراض اٹھتا ہے تفسیروں میں آیا ہے کہ ملت یہود الگ ہے ملت نسارا الگ ہے تو یہاں پر تو ہونا چاہیے تھا ہتہ تک آ ملت ان کی دو ملتیں لیکن آیا تک تھا ملت ہو ان کی ایک ملت تو ملت ایک کیوں کہا کہاں یجما یجمل کفروانی ہے کہ کفر دونوں کو اکٹھے کر رہا ہے تو ملت فرما دیا یہ ہے ابن عاشور کی تفصیل عرب کا بہت بڑا ادیب ہوا ہے یہ کہہ رہا ملت میں کثر میما دین و شریا وہ مجموع عقائد و امال من الناس یتفقون علیہ و تقول جامعہ لهم کا طریقہ یتبعونہ وہ عقائد اور اعمال کہ کوئی لوگ جمع ہو کر ان کو قابو کر لیں ان پر اتفاق کر لیں اور وہ سب کو اکٹھے رکھے یہ بھی ملت ہے میرے دوستو یہ ہے توی تلوی ہاشیا توشی کے ساتھ اس میں لکھا ہوا ہے او من ملل قوم اتفقو کہ ملت ملل قوم سے ملل قوم و محاورے سے ہو اور یہ اس وقت بولتے ہیں اتفقو جب لوگ متفق ہو جائیں کسی بات پہ تو اس وقت کہتے ہیں ملل قوم اب میں بتاتا ہوں قرآن میں ہم آیا اگر آپ کہتے ہیں توجہ رکھنا ذرا کہ یہاں ملت بمانا دین ہے مذہب ہے تو اعتراض ہوگا کہ یورپ والے ان مسلمانوں پر راضی ہو جاتے ہیں مسلمان ان کی تہذیب اپنا لیتے ہیں ایسے ہے سچی بتا بولو بولو صحیح بولو ایمان سے بنتا مصر کے وائس رائے کا بیان محفوظ ہے جس میں اس نے کہا اگر مسلمان دنیا کے کسی کونے میں اسلام کی خالص حکومت کرنا چاہے تو ہم لمحہ بھر کے لیے بھی اس کو گزارا گوارا نہیں کر سکتے اور اگر مسلمان ہماری تعلیم و تہذیب کے دل دادا بن جائیں بات سمجھ رہے ذرا اگر مسلمان ہماری تعلیم و تہذیب کے اگر ان میں ایسا گروہ جماعت تیار ہو جائے ایسی پارٹی تیار ہو جائے تو ہم حکومت ان کو منتقل کر کے دے کر ہم چلے جائیں گے لارڈ میکالے کا وہ قول وہ بکواس دنیا کی مشہور کتابیں سکولوں میں موجود ہے کہ ہمارا مقصد ایک ایسی کھیت تیار کرنا ہے جو رنگ اور نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو لیکن فکر و عمل کے اعتبار سے انگریز ہو تاکہ ہماری حکومت چلانے کا کام دیں یہ یہ... بکواس اس کی مشہور ہے یا نہیں لارڈ میکالے کی تو یہ تو صاف بتا رہے ہیں سارے باتیں ان کی کہ وہ راضی اور خوش ہو جاتے ہیں ان لوگوں پر جو ان کی تہذیب اور تعلیم کے دل زیادہ ہو جاتے ہیں ان کو حکومت دے کر بھی چلے جاتے ہیں بات سمجھا ذرا اب قرآن فرما رہا ہے وہ راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو سوال پیدا ہوتا ہے ملت اگر مذہب کے معنی میں ہے تمہارا بنے گا جب تک ان کے مذہب کی پیروی نہ کرو تو مسلمان ان کے مذہب کی پیروی تو نہیں کرتے عیسائی تو نہیں بنتے سکولیے یہودی تو نہیں بنتے یہ تو صرف نیچری بنتے ہیں جب نیچری بنتے ہیں تو وہ راضی ہو جاتے ہیں تو راضی ہونا پایا گیا لیکن مذہب پر راضی ہونا نہیں مذہب تو نہیں اپنایا گیا راضی ہونا ان کی طرف سے پایا گیا لیکن کل میں پڑھنے والوں کی طرف سے مذہب اپنانا تو نہ پایا گیا اس کا جواب یہاں یہ ہے کہ ملت جس طرح دین اور مذہب کے معنی میں آتا ہے اسی طرح تہذیب کے معنی میں بھی آتا ہے جس کو تہذیب کہہ لو کلچر کہہ لو جس کو تبدل کہہ لو جب اس معنی میں آتا ہے تو خدا کے بندے بات سمجھنا جب اس معنی میں بھی آتا ہے تو قرآن پر اعتراض ختم ہو گیا کہ یہود نسارا تم سے راضی نہ ہوں گے جب تک ان کے ملت کی پیروی نہ کرو اس کا مطلب ہے ان کے مذہب کی کرو گے تب بھی راضی ہو جائیں گے اور جس پر انہوں نے اتفاق کر لیا تہذیب بنا لی جس کو تہذیب بنا لیا تمدن بنا لیا اپنا کلچر بنا لیا جب اس پر چل پڑتے ہو تو پھر بھی وہ راضی ہو جائیں گے آج ہم یہی دیکھتے ہیں سنیے ایک آج کافر ہونے کے دو طریقے ہیں ایک ہے اسلام کو چھوڑنا کسی مذہب میں چلا جانا سکھ بن جانا ہندو بن جانا یہودی بن جانا عیسائی بن جانا یورپ والوں کو یہ منظور نہیں یورپ والوں کو یہ مطلوب نہیں تم سے کہ تم مسلمان کافر ہو کر کسی مذہب میں چلے جاؤ وہ بھڑوے کتے کے بچے اپنا مذہب چھوڑ چکے ہیں تمہارے تمہیں کیوں کسی مذہب میں آنے کی دعوت دے گئے لیکن ان کا ایک اور بڑا مقصد ہے توجہ کافر کرنا کا دوسرا طریقہ وہ کیا ہے اسلام سے نکل جائیں چاہے کسی مذہب میں جائیں چاہے نہ جو یورپ والوں کی تہذیب ہے وہ اسلام کے متصادم تہذیب اسلام سے ٹکراتی ہے میں مثال دیتا ہوں اسلام کہتا ہے ہو ایمان و کلو حیا ہی ایمان ہے یورپ والے کتے کہتے ہیں باڈی لینگویج کے ذریعے اتنا حیا نکال لو کہ لڑکے اور لڑکی میں سرا برابر بھی حیا تک نہ رہے اگر حیا رہ گیا تو ترقی نہیں ہوگی یہ ان کی تہذیب اور مذہب نہیں یعنی بے حیا بنانا اور بے حیائی کو بہت اچھا خلق اور بہت اچھی صفت سمجھنا یہ یورپ والے کتے جو ہیں ان کی تہذیب ہے کلچر ہے تمدن ہے مذہب نہیں اسی طرح سود معیشت ہے بھائی پرافٹ ہے سرمایہ کمانے میں حلال حرام خدا رسول کی کوئی پرواہ نہ رکھنا یہ ان کی تہذیب تمدن کلچر ہے کوئی کتے کا بچہ ہوگا جو کہے یہ مذہب ہے اس کو بغیرت کا بچہ یہ مذہب نہیں ہوتا یہ تہذیب ہے اسی کو قرآن نے ملت کہا اس پر یورپ والے یہود نسارا سب چاہے آپس میں جنگ رکھتے تھے لیکن کتے کے بچے اس پر متفق ہو گئے وہ کہتے ہیں پوری دنیا کو اس پر چلاؤ ہماری تہذیب پر چلاؤ ہمارے کلچر پر چلاؤ ہمارے ہمارے تمدن پر چلاؤ بس اکٹھے ہو کر چلاؤ وہ سب حرام زادے پوری دنیا میں ایک اتفاق کر چکے ایک بنا چکے ایک جماعت بنا چکے ہیں ایک ملت بنا چکے ہیں ایک تہذیب بنا چکے ہیں اللہ نے اسی کو کہا کیا سننے والے جب تک تو ان کے ملت کی اتباع نہیں کرے گا تم پر راضی نہیں ہوں گے ملت کی اتباع کر لیتے ہو وہ راضی ہو جاتے ہیں سکولیوں پر سر سے پاؤں تک راضی ہو جاتے ہیں راضی ہو کر حکومتیں دے جاتے ہیں سب کچھ کر جاتے ہیں لڑتا ہے ان گڑوں پر جو قرآن مجید کو اس دور میں سمجھنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتے فرصت نہیں رکھتے گنجائش نہیں رکھتے اور بیٹھ جاتے ہیں ممبروں پر ٹر ٹر کرنے کی میرے بھائیوں یہ جو تہذیب ہے ملت جس کو قرآن نے کہا جس پر یورپ والوں نے اتفاق کیا جس کو کہا جاتا ہے یورپی تعظیم کیا بولتے ہیں یورپی تعظیم کے نہیں بولتے جی، جی۔ یہ سکول کالج لاہور دنیا عرب عجب جدھر جاؤ گے ہندوؤں کے پاس ہندو ہندو مذہب اپنا نہ چھوڑنا چاہے تہذیب اپنا چکا اپنی تہذیب چھوڑ کر ان کی تہذیب اپنا چکا مسلم مذہب نہ چھوڑے تہذیب اپنا چکا بات سمجھنا لیکن ان کی تہذیب ایسی ہے کہ ہر مذہب سے متصادمہ ہے تو تہذیب ایسی ملعون جو ہے اس کو ماننے سے بندہ مرتد ہو جاتا ہے لیکن کے مرتد ایسا ہوتا ہے کہ کسی مذہب میں نہیں جا سکتے اس کو کسی مذہب کا نام نہیں دے سکتے اس کو یہود نسار یہودی عیسائی ہندو سے کرار نہیں کہہ سکتے اس کو مرتد کہنا پڑے گا کیونکہ اس سے نکل گیا لیکن کوئی مذہبی نام نہیں دے سکتے اس کو یہ مرتد کی عجیب قسم ہے جس کو پہچاننا بہت مشکل ہے کیوں یہ عجیب مرتد ہے بھڑوا جو مسجد میں جاتا ہے حج بھی کرتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے اسی حقیقت کو بیان کر گئے ہمارے لسان العصر اکبر الہبادی رضی اللہ تعالیٰ فرما گئے نئی تہذیب میں نئی تہذیب میں دقت زیادہ تو نہیں رہتی نئی تہذیب میں دقت زیادہ تو مذاہب رہتے ہیں قائم فقط ایمان جاتا ہے وہ بولو کیا کہا اللہ کیا حکمت بارہ شیر یعنی یہ مرتد ہونے کا اس زمانے میں مرتد ہونے کا علم دے گئے عجیب کہ کیسے مرتد آج کل کا ہوتا ہے مذہب میں مذہب کا لے میں یا رسول اللہ کہتا ہوں میں یا حسین کہتا ہوں میں فلان کہتا ہوں میں فلان کہتا ہوں میں سارا کچھ مذہب ہے لیکن ایمان نہیں کیوں ایمان کہاں گیا کہ ایمان تھا کفر کی تہذیب کو نہ ماننا کیونکہ وہ تہذیب اسلام سے ہے متصادم جب اسلام کی نقیز کو مان لیا تو مرتد ہو گیا کیونکہ نقیز ہو جب رفع ہو گیا اسلام کے کل کو نہ مانے کافر اسلام کے جز کو نہ مانے کافر یہ نہ سمجھنا وہ نماز کو تو مان رہا ہے وہ نماز کو مان رہا ہے لیکن ان ستانہ سطانہ والمنکر بے شک نماز بے حجائی برائی سے روکتی ہے تو یہ بھڑوا کہتا ہے بے نماز پڑھنا بھی ضروری اور بے حجائی برائی بےغیرسی کرنا کروانا بھی ضروری تو یہ کتی کا بچہ کیسا نمازی ہوا اس کو نماز کا فائدہ دے گی یہ نماز سے مسلمان کیسے ہوگا بھائی قرآن فرما رہا ہے بے شک نماز بے حیائی برائی سے اب جو بڑوا یہ سمجھے نماز پڑھنا بھی ضروری ہے لیکن برائی کرنا کروانا بھی ضروری ہے وہ ہماری تہذیب ہے یہ ہمارا مذہب ہے تو اس حرام زادے کو کہیں گے کافر مرتد ہے تو کوئی مسلمان نہیں ہے مذاہب رہتے ہیں قائم فقط اب سمجھ لگ گئی تو جن باتوں میں مشابت کی جاتی ہے وہ یا تو مذہبی شاعر ہوں گے یا ملی تہذیبی شاعر ہوں گے اب وہ ملی تہذیبی شاعر کفریا بھی ہو سکتے ہیں حرام بھی ہو سکتے ہیں مکرو بھی ہو سکتے ہیں کاش کے وقت کی نزاکت نہ ہوتی کیونکہ سننے والوں کے لیے گرا گزرتا ہے وقت لمبا ہو جائے تو ورنہ اس ان مسائل کی میں مزید وضاحت کرتا اس کے بعد آ جاتے ہیں ملی تہذیبی شاعر لیکن فی رات ہی مباح ہوں جائز ہوں مثلا جوتا پہننا باہر کا بنا ہوا جوتا پہن لینا بول کے تہذیبی شاعر ہے لیکن پھر ہی مباح ہے جوتا پہننا کہ نہیں ہے جائز ہے تمہاری شریر میں جائز ہے اب چلتے ہیں ان کی قسمیں بتاتے ہیں جن کے ساتھ مشابہت کی جاتی ہے جن لوگوں کے ساتھ توجہ دا اور وہاں مشابت مملو ہے وہ بتاتا ہوں پہلی قسم ہے کفار کافر لوگ دوسرے قسم بحالین گمراہ بد مذہب تیسری قسم ہے فاسق بدکار بد لوگ فاسق و فاجر جن کو کہا جاتا ہے چوتھی قسم ہے مرد عورتوں کے لیے عورت مردوں کے لیے عورتیں مردوں کے لیے مردوں کے لیے ممنوع ہے عورتوں کی مشابت کرنا عورتوں کے لیے ممنوع ہے مردوں کی مشابت کرنا اگلی قسم ہے ہجڑے خسرے ان کی مشابت کرنا یہ بھی مملو اگلی قسم ہے حیوانات کیا جانور ہیں جانوروں کی مشابت سے بھی منع کیا گیا حدیث میں آیا سجدے میں ایسے مت پڑھو جس طرح کے کتا پر بیٹھا ہوتا ہے زمین پر تو کتے کی طرح زمین سجدہ کرنا بیٹھنا وہ کلائیاں ایسے بچھا ادھر دیکھو نا کلائیاں ایسے بچھا کر بیٹھتا ہے کتا سجدے میں جانا کلائیاں اٹھانا کلائیاں پھر نیچے بچھا کر سجدہ کرنا اس کو کہا گیا کتے کی بیٹھک کتے کی بیٹھک فرمایا اس طرح مت بیٹھو اس کا مطلب یہ نکلا کہ حیوانات کی بعض مشاب حیوانات کی مملوک قرار دی گئی ہیں سمجھ آ گئی کہ نہیں اب میرے بھائیو آپ کے سامنے آ گیا کیا وہ باتیں اور کام جن میں مشابہت کی جاتی ہے ان کی قسم کتنا قسمیں بنائی میں نے تین مذہبی شاعر تہذیبی شاعر لیکن تہذیبی شاعر کی پھر تین قسمیں بنا دی تہذیبی شاعر ایسے جو کفرو تہذیبی شاعر ایسے جو حرام ہوں تہذیبی شاعر ایسے جو مکرو اور پھر ایک قسم بنائی تیسری یعنی ان دو کے مقابلے میں ایسے تہذیبی شاعر جو فیض آتے ہی مباح جو کفار ہیں وہ کس وہ اب اب اب اب تقسیم ہوگی کس کی جن لوگوں کے ساتھ مشابت ہوتی ہے کفار ہیں والین ہیں فاسقین ہیں مرد ہیں عورتیں ہیں ہیجڑے ہیں حیوانات ہیں اب سب کے احکام جاننا ضروری ہے کافر لوگوں کے مذہبی شاعر ان کے اندر یا تو تشب و التظامی ہوگا یعنی التظامی تشبوں کو کرے گا یا لزومی کرے گا التظامی کرے گا تو یا کفر یا دلالت بنے گا اگر لزومی کرتا ہے تو کم از کم مکرو کا ہوگا مثال کے طور پر ہو سورج ڈوب رہا ہو سورج چڑھ رہا ہو ان دو وقتوں میں نماز پڑھنا مخلوط تاریما ہے معلوم ہے بات پتا ہے بیس منٹ ہوتا ہے بیس منٹ بیس منٹ اس کو وقت مخرو کہتے ہیں سجدہ اس وقت میں مکرو کیوں مکرو تیسرا وقت ہے سوال کا آپ علیہ السلام نے فرمایا کافر لوگ اس وقت سجدہ کرتے ہیں اب تمہارا ارادہ تو نہیں ہوتا اگر تم اس وقت نماز پڑھو گے تمہارا ارادہ تو نہیں ہوگا نہ کافروں سے مشابت کرنے کا ارادہ ہے نہ سورج کی پوجا پاٹ مقصود ہے کافروں کی طرح لیکن تمہیں منع کیا جا رہا ہے سجدہ نہ کرنا کیوں منع کیا جا رہا ہے کیوں منع کیا کہ یہ مشابہت لزومی ہے تو کم از کم مکرو تحریمہ رہے گا لہذا فکار نے لکھا یہ مکرو تحریمہ اس وقت سچا او بھائیو ادھر دیکھو جو یورپ کی تہذیب ہے مل جس کو ملت تمدن کلچر کہا جاتا ہے یورپی اگر کفریا ہوں التظام کرے گا تو کفر کرے گا لزوم کرے گا تو حرام ضرور ہو اگر حرام ہوں التظام کرے گا تو کفر کرے گا لزوم ہوگا تو کراہت ضرور ہوگی اسی پر قیاس کر لو مکروحات کو رہا شاعر جو فی آتے ہی مباح ہیں اس میں تشب و التظامی اور ارادہ کرے تو حرام ہو جائے گا بلکہ کفر بھی بن جائے گا جس وقت کے اس قوم کو صحیح سمجھے اچھا سمجھے اور اگر لزوم ہے تو مباح ہے بس جس طرح وہ مباح ہے خود شاعر اسی طرح ان کے اندر مشابہت اگر ہو گئی ارادہ نہیں تو کیا ہو جائے گا مباح ہو جائے گا سمجھ آ گئی کہ نہیں جی۔ یہ ہے یہاں پر تشبو کے حوالے سے کچھ وضاحت اگرچہ بہم کی وضاحت میں چھوڑ چکا ہوں میں ادھر نہیں جانا چاہتا کفار فاسقین ویسے مثال دے دیتا ہوں ہمارے فوکہ نے لکھا ادھر دیکھ کوئی شخص بیٹھے ہوئے اس طرح بیٹھتے ہیں جس طرح شرابی بیٹھتے ہیں کرسیاں بچھی ہوئی ہیں درمیان میں ٹیبل پڑا ہوا ہے اوپر گلاس شیشے کے رکھے ہوئے ہیں اور شیشے کے گلاس اسی وجہ کے بنے ہوئے ہیں جس وجہ کے شراب کے پیالے اور شراب کے گلاس بنے ہوتے ہیں پانی ڈالتے ہیں یہ لوگ بیٹھ کر شراب نہیں یہ لوگ شرابیوں کی مشابہت کرتے ہوئے پانی ڈالتے ہیں پھر وہ شرابی لوگ جب شراب پیتے ہیں تو گلاس ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں ایک دوسرے کے گلاس کے ساتھ ٹکرا ایسے پکڑ کرنا اس نے بھی مارا اس کو اس نے مارا اس کو گلاس ٹکرا کے پھر جناب اسی طرز پر بیٹھ کر پانی پیتے ہیں تو ہمارے کہا لکھتے ہیں یہ اگرچہ پانی پی رہے ہیں ان کا پانی پینا حرام ہو گیا بات کو سمجھنا پی کیا رہے ہیں لیکن حیات اور وضع کس کی بنا لی شرابیوں کی تو پانی پینا حرام ہو گیا بس متشبہ بہم کے حوالے سے یہ آپ کے لیے کافی ہے متشبہ فی جن باتوں میں تشبو کیا جاتا ہے ان کو کہا جاتا ہے متشبہ فی اور جن لوگوں کے ساتھ مشابت کی جاتی ہے ان کو کہا جاتا ہے متشبہ بے کیا کہا جاتا ہے تو میرے بھائیو یہ تشبوں کے حوالے سے آپ کے سامنے وضاحتیں آ گئی اب بیچارہ لگڑا ایکسپریس اللہ پاک معاف کرے جس کو خدا نے انتہائی گندی شکل میں بنایا ہوا ہے اور والد گرامی کی تمام دعائیں اس پر بے اثر ثابت ہوئی ہیں وہ اتنا کمینہ گستاخ ہے کہ سوچ نہیں سکتے عجیب طرح کا بے وقوف بھی ہے مجھے کہتا ہے مجدد علوم اسلامیہ اور بیٹھ جاتا ہے میرا مقابلہ کرنے کے لیے پھٹے منہ پاگل زمانے کا جب مجدد علوم اسلامیہ میں ہوں تو میرے سامنے تیرے جیسے بدھو کے آنے کا کیا مقصد یا تو تو کہے میں مجدد علوم اسلامیہ کے اوپر بھی کوئی ایک لقب ہوتا ہے وہ میں رکھتا ہوں اپنے متعلق کہ پھر میرے سامنے آؤ اب اس بیچارے مردود نے سالگرہ کی لانت کو جائز کرنے کے لیے اپنا موضوع باندھا الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں لو آپ اپنے دم میں سیاد آ گیا اب اس کمینے کو اتنا پتا نہیں کہ سالگرہ کی تاریخ کیا ہے وہ کمینے سالگرہ کی تاریخ کیا ہے سالگرہ کی ابتدا کیا ہے سالگرہ کی حقیقت کیا ہے شروع کہاں سے ہوا کس دور میں ہوا کیوں ہوا کیا سنو تمہارے اندر بڑے بڑے عجیب کام جن کو لوگ عبادت سمجھ کر کرتے ہیں کنڈے چلتے ہیں کونڈے تمہارے رجب رجب کے مہینے میں کنڈے باخر مجلسی نے صاف لکھا میں نے اپنی کتاب میں حوالہ بھی دیا کہ معاویہ مر گیا اس تاریخ کو اس کی خوشی میں عید مناؤ تو ہندوستان کے جو شیعہ تھے وہ سنیوں کے ڈر سے سہری کے وقت اندھیرے میں اندر اندر سارا پکا کر کھاتے تھے تاکہ باہر پتہ نہ چل جائے لیکن جب بریلویوں کو پتا چلا کہ ادھر حلوا ولگارا رہا پوڑی چلتا ہے تو یہ کھانے کے عاشق نے کہا واہ واہ کیا ہے اگر تم چھپ کر کھاتے ہو تو ہم بھی چھپ کر کھا لیتے ہیں پھر آگے دلیر ہوئے انہوں نے کہا یار کوئی بات نہیں چھپ کر کیا ہوا ہم بڑے سر آم کھاتے ہیں کھانا ہے نا کھانے کے حق کے اندر تو ہم سرے آم کھائیں گے سرے آم کھانا شروع ہو گیا یہ بسنت ہے بسنت میلہ گڈیا اڑاتے ہیں یہ گستاخی رسول کے موقع پر ہندو نے ایک ہندو نے گستاخی کی تھی رسول اکرم کی اس خنزیر کی یاد تازہ رکھنے کے لیے بہن چودوں نے کیا شروع کر دیا بسنت میلہ یہ سب یہ سب کو پڑھتے ہیں کرتے ہیں کہ نہیں ہاں تو کہہ دے تو کہہ دے یہ ہے ہے ہے یوں یوں ہو گیا لکھ لانت تیرے علم پر گستاخی رسول کے دل کو بغیرت جائز کہے گا اب سال گرا میں تجھے دکھا رہا ہوں مضمون پڑا نیٹ پر جشن سالگرہ برتھ ڈے پارٹی منظر اور پس منظر ڈاکٹر سمیہ ریاض فلاحی یہ انڈیا کی ہے اس کا مضمون ہے ہمیں اس سے سروکار نہیں لیکن اس نے تاریخ انگلش کی کتابوں سے دی ہے کہ یہ کب سے شروع ہوا کہاں شروع ہوا میرے دوستو یہ تین ہزار سال پہلے مصر میں ہوا سالگرہ تین ہزار سال پہلے کہاں ہوئی مصر میں ہوئی لیکن طریقے ان کے مختلف تھے جب مصر میں فرونوں یعنی مصر کے بادشاہوں کی تاج پوشی ہوتی تھی تو ان کو لوگ کیونکہ خدا سمجھتے تھے اس موقع پر یہ رکھی گئی پھر یونانی تہذیب آ گئی مصری مصری کے بعد کیا یونانی یہ کیا کرتے ہیں یہ یونانیوں کی اجازت ہے کیک کھاتے ہیں کن کی اجازت ہے یہ ہمارے حضرت کبیر کی نہیں ہے نہ حضرت صغیر کی ہے جی جناب یہ رضا کے روحانی جو ہے نا روحانی فیض دینے والے جو آپ سے روحانی فیض اس کو دے رہے ہیں یونان والے یا یورپ والے یہ ان ملونوں نے کیک کاٹا سنو یہ ابتدا میں چاند کی شکل کا کیک کاٹا جاتا تھا یونانیوں کے پاس کیوں وہ بڑوے حرام زیادہ مشرق تھے قرآن فرماتا ہے چاند کی پوجا کرتے تھے سورج کی پوجا کرتے تھے ستاروں کی پوجا کرتے تھے تو وہ پوجا کے طور پر رکھتے تھے اس کو او ہو ہو ہو کیک کو کس کے طور پر رکھتے تھے خدا سمجھ کر کیا سمجھ کر تعظیم کے لیے خدا سمجھ کر پھر اسے چھوٹی چھوٹی موم بتیوں سے سجاتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ موم بتیوں کے ذریعے ہم خدا کی طرف دعائیں بھیج رہے ہیں موم بتیاں بھی جلائی جاتی ہیں سالگرہ کے موقع پر جلائی جاتی بھائی بولو تو صحیح اچھا جی پھر یونان والے مصر والے مصر والوں کے بعد یونان والے یونان والوں کے بعد آ گئے روم والے اب روم والے جو ہیں انہوں نے ذرا اس کو بڑھا دیا وہ کرتے تھے بادشاہوں کی ان حرامیوں نے عزیز و اقارب رشتے دار وغیرہ سب کے لیے یہ کام شروع کر دیا لیکن مردوں کی کرتے تھے عورتوں کی نہیں کرتے تھے سب کون رومی بولو گورے گورے گورے گورے وہ بولو بندے کا بچہ کون گورے یہ گورے جو تو میرے دوستوں پھر عیسائیوں کے پاس آیا تو کرسمس ڈے بن گیا کیا بن گیا وہ جی عیسا کی پیدائش پر کیونکہ وہ بھی تو خدا سمجھتے ہیں یہ ان کی پیدائش کیوں خوشی میں آ گیا کرسمس اور پھر سکونی جو ہے سر سوا سر سید کی جنس وہ تو ہمیشہ ہمیشہ منتظر رہتی ہے اہل یورپ کی طرف سے آنے والی گندگی کھانا گندگی کھانے کے لیے منتظر بیٹھی ہو انہوں نے دیکھا تو گھر گھر بسا لیا اور ہمارے حضرت کبیر جو تھے حضرت صغیر وہ ہمیشہ ایسے کاموں کی شدید مخالفت کرتے رہے بچہ بچہ اس کو جانتا ہے آپ کے جانے کے بعد کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ گئے جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولا حبی کسے پتا تھا کہ حضرت کے کبیر کے گھر میں ابو لہب پیدا ہوں گے انہوں نے اٹھایا گلا رکھ لی ذرا غور سے سمجھنا وہ جی فی ذات ہی جائز ہے اب میں اس کی خپتیاں سناتا ہوں آپ کو کیا کیا خپتیاں مارتا رہا تشبہ کو ناجائز کہنے کے بعد پھر تشبوں کو جائز کر رہا ہے اس کو اتنا تمیز نہیں کہ یہاں جب جائز اگلے پھکا کہہ رہے ہیں وہاں تشبو بمانا مشابت ہے تشبو اپنے معنی میں نہیں یہ ایک خبتی ہے دوسری کھپتی سنو ہو ہو ہے یہ بچ یہ کہتا میرے بارے کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ بچوں سے تالیاں مروائی گئی کہتا بچوں کا گھر میں تالیاں مارنا کون سا مطلب برا ہے بچے تو تالیاں مارتے ہیں بچے ہیں بچوں پر گرفت نہیں ہوتی وہ بچوں پر گرفت نہیں ہوتی ایکسپریس تو بھی بچہ ہے تجھے پتہ نہیں اگر ناجائز کام بچوں سے کروایا جائے گا تو مجھے بڑا بنے گا بچہ مکلف نہیں تو تو ہے فلانا تھا تیرے پڑھنے پر یہی پڑھا تو نے بڑا بڑا اگر بچے سے کہا ٹٹی کھا وہ کھانے لگ جائے تو یہ کہے بچے کا کیا جرم ہے کنجر تیرا جرم تو ہے اس کا تو نہیں تو تو مجرم ہے تو کیوں کہہ رہا ہے اور سنو اس کو عام تاری نہ سمجھنا ایمان سے بتانا کیا یہ حضرت کو پڑھتا ہے حضرت نے تالی بجانے کو حرام نہیں لکھا کفار کا طریقہ اور شعار نہیں تھا کفار جب مکے کی کابت اللہ کی کا طواف کرتے تھے تو ننگے ہو کر سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے موقع او و تس دیا قرآن میں آتا ہے سیٹیاں اور تالیاں اور جو یورپ والے بجاتے ہیں تو وہ بچے سے بجوا بچے تو کو مجرم بنا رہا ہے اگلی سنو کہتا ہے اس کی شرائط ہے جی حرام کام شامل نہیں ہونا چاہیے یہ شامل نہیں حرام حرام تو شامل کر رہا بتا تو کہہ رہا ہے اس نے نا سال گرا کہنا گوارا نہ کیا تاکہ مرید پکڑ نہ لے جنم دن جنم دن جشن ولادت فلاں وہ کمی نے کتے جشن ولادت جب کہہ رہا ہے تو کہ جشن ولادت جشن ولادت کے لیے قرآن خانی ایک خانی اللہ ارس کی تقسیم مبارک ہے یہی کچھ ہوتا ہے لیکن تو نے تو جتنے قدم بڑھائے وہ کیا چیزیں وہ وہ وہ تو تو, بتا تیرے نزدیک شرائط ہے جواز کے تو نے کیا کیا اقدامات کیے تمہارے تو گھر میں فلمیں بنتی رہی کیک کس لیے رکھا گیا ایک کی مشابت سمجھ لی آپ نے کہ یہ چاند کی شکل کا بنتا تھا اس کی ایجاد مشرقوں بت پرستوں نے کی ہے فی ذات ہی مضموم عمل ہو گیا اور پھر پورا گھر جو ہے نا اسی طرح بنانا انگلش لکھوانا اب بات سمجھنا تناقض دیکھو اس کے حضرت صاحب کی مخالفت دیکھو کہتا ہے یہ سارا کچھ شرائط بیان کر کے فلاں فلاں شرطوں کے ساتھ جائز جائز جائز جائز جائز جائز کرنے کے بعد کہتا ہے بات آتی ہے نا زبان انگلش کی تو کہتا ہے میں نے شاہ صاحب کو روکا تھا کہا تھا یہ نہیں کرنا چاہیے تھا یار birthday happy birthday یہ کیوں کہا یہ نہیں کہنا چاہیے انگلش میں اس کو حرام سمجھتا ہوں لاکھ لانت ہے تیرے پڑھنے پر اب پیچھے تشبوں کے حکام بتائے تو لغت جو فیس ہی جائز ہے اس کو حرام ہی کہہ دیا سرے سے یہ کیا چکر ہے اس کتے کو پتا تھا میرا ابا نہیں بولنے دیتا تھا میرا ابا نہیں بولنے دیتا تھا اب اگر میں کہتا ہوں جائز ہے انگلش مرید جوتے ماریں گے جو سامنے بدھو کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بدھو کے بچے اٹھیں گے جوتے ماریں گے بغیرت کیا کہہ رہا ہے تیرا باپ تو ساری زندگی پمپ پہ فل نہیں بولنے دیتا تھا تو کہتا انگلش جائز ہے اب انگلش کو بلا شرط حرام کہہ گیا مجھے بتا تو صحیح اگر تو ابو جہل نہیں تو کہاں سے نکلیں گے کب پیدا ہوں گے تجھے اتنا تمیز نہیں کہ زبان ہی جائز ہے اور مسئلے کہہ رہی ہے وہ غیر کیا ہے نہ تو وہ بتا سکتا ہے نہ تو طرح تیری ضرورت ہے ڈگے ہماری تقریریں سن کر بیٹھ جاتا ہے وہ بھی الٹی سیدھی تمہیں نہ باپ کی باتیں سمجھ آتی ہے تجھے نہ ہماری باتیں سمجھ آتی ہیں اتنا ڈھگا ہے وہ بے اگر ہمارا مقابلہ کرنا ہے تو کم از کم پہلے میری طرح کتابیں جمع کرو یہ تیرے بس کی بات یہ پانچ کروڑ کی کتابیں ہیں پھر اللہ سے سمجھ مانگو پھر شوق محنت مانگو میں نے تو پینتیس سال کے عرصے میں علم کے ساتھ اتنا شوق لگایا سفر حضر ہر حال میں کتاب رات کو بیٹھتا ہوں صبح ہو جاتی ہے بیماری کی حالت میں اور تو ٹچ موبائل کے تمہیں میں رات گزارتا ہے کتاب پڑھنا میں نے کتابیں تجھے لے کر دی تھی بےغیرت کو تجھے کتاب کھولنے کی توفیق نہیں بےغیرت میں نے پیسے برباد کیا تھے کتابیں لے کر دی پڑھنے کی توفیق نہیں ہے ان کو کون سے بھائی ان کا پڑھتا ہے پڑھے تو سمجھتے نہیں ہیں یہ میں ایک سوال پھینک دوں یہ ساری زندگی برتا رہے اپنے استادوں سے پوچھتا ہے جن سے پڑھتا ہے جن سے کہتا ہے وہ فلاں کر اس کا جواب نہیں آ سکے گا مجھے حضرت کا فیض حضرت کی نگاہ محنت شوق فرصت اللہ تعالی کی طرف سے مدد کتابیں ہے جی یہ تمام چیزیں یہ شامل ہو گئی ہیں پھر جا کر اللہ کے فضل سے حقیقت سمجھ آئیے اور وہ سمجھاتا ہوں لوگ تیرے جیسے لوڈے کیا دنیا ہمارا مقابلہ نہیں کرے اور پھر سنو میرے مسلمانوں آخری بات کرتا ہوں اگرچہ باتیں کافی ہیں یہ شخص انتہائی شیطان قسم کا شاطر ہے یہ جتنا یہ کلپ اس نے لگایا آپ سن کر دیکھیں کس کس طریقے سے استاد کو بھونکتا ہے یہ استاد کو بھونکنے کی اگر کسی بندے نے خفیہ چال سمجھنی ہو تو اس بغیرت سے حاصل کریں کبھی لانسی لکھتا ہے کبھی کچھ لکھتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے اب اسی کلپ میں کہتا ہے کہ ہم فضول فضول جھکنے والے نہیں ہیں فضول یعنی میرے فضل لفظ سے فضول نکالتا ہے اور میری طرف اشارہ کر کے مجھے فضول بناتا ہے اور پھر کہتا ہے ہم جھکنے والے نہیں ہاتھ کے آگے جھکتے ہیں فلان جھکتے ہیں فلان جھکتے ہیں لیکن بڑوے مجھے اس چیز کا کوئی فکر نہیں ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں تیرے جیسے ٹڈو مڈو جو ہے نا وہ پاؤں میں پتہ نہیں کتنا میں مسل کے چلا جاتا ہوں اللہ کے فضل سے لیکن اب میں نے یہ وضاحت کر دی ہے نا یہ ہے تشبوں کی وضاحت اور تیرا مکالا جو ہے وہ کچھ ظاہر کر دیا ہے ابھی بھی میں کئی چیزیں چھپا کر بیٹھا ہوں موقع ہوا تو پھر مجبوری ضرورت پڑی جس طرح تو پہلے بولنے پر مجھے مجبور کرتا رہا تو پھر میں نے مجبوری سے منہ کھولا جب تو میرے مجھے مجبور کرے گا تو چھپی ہوئی باتیں میں سامنے رکھوں